عافیت مانگ کر سوئیں اللہم خلقت نفسی وانت توفاها وانت توفاها لك مماتها ومحياها ان احييتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللهم انی اللہ العافیہ یا اللہ آپ نے میری جان پیدا کی اور آپ ہی اسے موت دیں گے اس کی موت اور زندگی آپ ہی کے لیے ہے اگر آپ اسے زندہ رکھیں تو اس کی حفاظت فرمائیں اور اگر آپ اسے موت دیں تو اسے معاف فرما دیں یا اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں سوتے وقت اس دعا کے پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی